اکرما نے بیان کیا اور ان سے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہ ہلال بن عمیہ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی پھر وہ آئے اور گواہی دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا اللہ خوب جانتا ہے کہ تم میں سے ایک جھوٹا ہے تو کیا تم میں سے کوئی جو واقعی گناہ کا مرتکب ہوا ہو رجوع کرے گا اس کے بعد ان کی بیوی کھڑی ہوئیں اور انہوں نے گواہی دی اپنے بری ہونے کی صحیح بخاری हदीस नंबर पाँच हज़ार तीन सौ सात